جی <laughs> رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب <clears throat> أو كما قال عليه الصلاة والسلام علیہ وسلم نے جب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ سے فوراً جیسے ہی نازل ہوئی آپ فوراً گھر سے باہر ایزا نظر آیا فخر ہی آپ اپنے گھر سے تشریف لائے باہر اور صحابہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے ہمیں یرید اللہ یشرح صدرہ ان یہدیہ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا ہمیں یرید اللہ جس کو ہدایت یافتہ بنانا چاہتا ہے ان یہدیہ کہ اس کو ہدایت عطا فرمائے یشرح اسلام اس کا سینہ کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے سمجھ اور فہم اس کی متوجہ ہو جاتی ہے سمجھ اور فہم تو ہر آدمی میں ہے لیکن بعض لوگ سنتے ہیں ایک کان سے اور دوسرا راستہ بھی کھلا رکھتے ہیں دوسرے کان سے نکلنے کا یہ بڑا عجیب معاملہ ہے ورنہ کون ہے جس تک دین کی آواز نہ پہنچی ہو ہمارے تبلیغی جماعت والوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے گھر گھر جا کے یاد دلاتے ہیں آواز تو پہنچ چکی ہے لیکن سننے اور سمجھنے کے لیے سن بھی لیتے ہیں چلو بھائی چارے آ گئے گھر پہ سن لو پھر اس قول پہ عمل کرتے ہیں کہ قائد اعظم نے فرمایا تو چل میں آیا تو چل میں آیا ہاں آپ چلیں ہمارے بس لیکن دیکھیں اس کے اثرات ہیں میں نے بھی اللہ کا شکر ہے گشت کیا ہے اپنی نوجوانی میں ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں آتا تھا اور لیکن تعداد بہرحال بڑھ رہی ہے ساری دنیا میں دین کا کام کرنے والوں یہ اثرات ہیں محنت کے اثرات ہوتے ہیں فوراً ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے فوراً ظاہر ہونا ضروری محنت کے اثرات ہوتے ہیں آہستہ آہستہ چیز رنگ لاتی ہے تو سن تو رہے لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کے لیے ہدایت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے سینے کو کھول دیا جاتا ہے پھر وہ سمجھنے بھی لگتا ہے سمجھنے بھی لگتا ہے سمجھنا اس کو کہتے ہیں کہ عمل بھی کرنے لگے ورنہ طالب سے پوچھا جائے سمجھ لیا تم نے کہاں سمجھ تو لیا ذرا سناؤ کہ یہ تو ذرا مشکل کام تو پھر کیا سمجھا جب سنا نہیں سکا تو کیا سمجھا تو پتا چلا عمل نہیں کیا تو سمجھا بھی نہیں اس نے اور بعض لوگ سمجھنا چاہتے ہی نہیں بتائیے کتنے صاف صاف باتیں حضرت والا کی ابھی ان شاء اللہ کچھ پڑھ کے سنایا جائے گا صاف صاف باتیں حضرت والا نے انتہائی درجے کے اعلیٰ علمی مضامین حضرت والا نے صرف خواص میں بیان فرمائے وہ بھی کبھی کبھی عشق و محبت کی باتیں لیکن عوام کے لیے فرمایا کلم الناس بقدر عقولہم لوگوں سے ایسی بات کرو جو ان کی سمجھ میں آ جائے ایسی بات مت کرو کہ جو ان کے سمجھ سے ہی بالا تر ہو سمجھ ہی سے بالا تر ہو ایسی بات مت کرو ایک سوال آیا مفتی محمد صاحب نے اس کا جواب دیا ضرب مومن جو اخبار ہے اسلام اور ضرب مومن کوشش کرنی چاہیے اگر اس کہیں سے مل جائے مفت میں نہیں اگر دس روپے دے کے مل جائے تو کیا ہے بھائی اردو ڈائجسٹ اخبار جہاں ان سب سے تو بہتر ہے نا مسائل پتہ چل جاتے ہیں فضائل پتہ چل جاتے ہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیونکہ میڈیا تو یہود و نصارہ کے ہاتھ میں ہمارا میڈیا یہی محدود ہے ایک لاکھ تقریباً چھپتا ہے اخبار اسلام اور ضرب مومن تقریباً پورے پاکستان میں ڈیڑھ لاکھ کے لگ بھگ چھپتا ہے یہ چند عرصہ پہلے کی خبر ہے سال چھ مہینے پہلے کی ہو سکتا ہے زیادہ ہو کم و بیش اتنا ہی چھپتا ہے تو جو ایک ایک لاکھ چھپتا ہے تقریباً دس لاکھ آدمی اس کو پڑھتے ہیں یہ حلقہ ہے مختصر سا ہر جس ملک میں اٹھارہ کروڑ عوام رہتے ہیں یہ بھی پچھلی پچھلے دور کی بات ہو سکتا ہے بیس کروڑ ہو گئے جس ملک میں اٹھارہ کروڑ عوام بیس کروڑ رہتے ہیں اس میں دس لاکھ کی کیا حیثیت لیکن وہی بات ہے نقار خانے میں توتی کی آواز نقار خانے میں جیسے ہم بیٹھ گئے کہیں گے مولوی صاحب آپ تو یہاں بیٹھ گئے دیکھیے کیا ہو رہا ہے میڈیا میں فلاں جو ہے کیا بیان کر رہا ہے فلاں یہ اختلافی مسئلہ بیان کر رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے ہمیں ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے ہمارے ذمے جو کام ہے وہ ہمیں کرنا ہے ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کو کیوں نہیں روکا آپ نے پاکستان میں اسلامی نفاذ کیوں نہیں کیا ہمارے اختیار میں نہیں تھا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے کیوں نہیں کیا یہ اس سے پوچھا جائے گا جو پرائم منسٹر ہے جس کے اختیار بھی ہے بعض دفعہ اس کا بھی اختیار نہیں ہوتا جناب جو کار ساز ہیں وہ کار ساز بھی تو نہیں اسی دفعہ میرے اچار غلب مومن میں جو کار ساز ہیں وہ کار ساز بھی تو نہیں بظاہر تو کار ساز ہیں صاحب اقتدار لیکن یہ خود مقتدر نہیں ہے یہ خود کسی کے بیچارے کے مرہون منت ہے وہ بھی بیچارہ ہے جس کے مرہون منت ہے وہ بھی بیچارہ ہے وہ بھی ایسا ہی ہے جس کے بارے میں حضرت پالن پوری فرماتے تھے یہ سب یہ سب مکڑی کے جالے ہیں ان کبو مکڑی کے جالے ہیں جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے اپنی قدرت کی جھاڑو سے اس کو صاف کر دیں گے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہی مولا جو آد اور سمود کو اس نے اس کی بستیوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ابھی ہم الحمد للہ جب جانا ہوا تو مدینہ شریف میں ہم نے ایک خاص میوزیم بنا ہے اس میں سب چیزیں تاریخی حوالے سے اور جیتی جاگتی یعنی نقشے بھی بنائے گئے ہیں اس طرح سمجھانے والا جو ہے وہ سمجھاتا بھی ہے وضاحت بھی کرتا ہے اس وقت میں یہ ہوا مسجد نبی کا گنبد پہلے ایسا تھا اور بعد میں پھر ایسا ہو گیا اور اس طرح سارے حالات اس نے بتائے وہاں پہ یہ تصویر بھی لگی ہوئی آج اور سمود کی بستیوں کی کہ وہ کس طرح اب بھی موجود ہیں اپنی جگہ پر مدینہ شریف سے تین سو میل وہ دور ہے تبوک وغیرہ میں پہاڑ میں گھر نظر آ رہے ہیں بستیاں پہاڑ کے اندر تراش کر اتنے مضبوط لوگ تھے الجبال پہاڑ کو تراشتے تھے درختوں کو اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے جب اللہ تعالیٰ کا غضب نادل ہوا تو پھر وہی جو ہے بعضوں کو چیخ آئی اور سب کے کلیجے پھٹ گئے بعضوں پہ ہوا اللہ تعالیٰ نے تیز کر دی وہ سب اڑ اڑ کے گر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اس لیے یہ طاقتیں کوئی کوئی حیثیت نہیں رکھتی اللہ تعالیٰ کی طاقت جو نظر نہیں آتی وہ سب سے بڑی طاقت ہے اللہ کا شکر ہے ہمارا ایمان اس پر ہے جس کا ایمان اس پر ہوتا ہے کوئی مکڑی کے جالوں سے خائف نہیں ہوا کرتے مکڑی کے جالوں سے کبھی خائف ہوئے ہم گئے فرق دو چار چھ مہینے بعد کوئی اپنے گھر واپس گیا ملک چلا گیا تھا وہاں رہ گیا اب مکڑی کے جالے لگے اب کیا کرے گا آدمی جلدی سے فون کرو ون فائیو پہ پولیس آئے گی ان کو نکالے گی نہیں بھائی خود ہی جھاڑو دے کے اس کو صحیح کر دیں گے تو اسی طرح ہے یہ مکڑیوں کے جالے اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے اور جب مسلمان بھی مسلمان بھی اگر صحیح مسلمان ہو جائے تو ایک ارب سے زیادہ ہے تقریباً ڈیڑھ ارب مسلمان ہیں لیکن بات وہی ہے مسلمان ہی خاک کا ڈھیر ہے عشق کی آگ اندھیر ہے تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اخبارات جو یہود و نصارہ میڈیا میں ہمارے ذہنوں میں فیڈ کر رہے ہیں اور ایک زہر اگل رہے ہیں اور یہ اس فلسفے پر عمل کر رہے ہیں کہ جھوٹ اتنا بولو اتنا کہو جھوٹ اتنا بولو کہ سچ معلوم ہونے لگے آج یہی منظر پیش کیا جا رہا ہے ہمارے لوگ بھی ایسے متاثر اس سے ہو جاتے ہیں ارے صاحب یہ اخبار میں آیا یہ فلاں چینل والے نے بتایا مفتی اویس صاحب یہیں پر فرما رہے تھے کہ قرآن و حدیث کو پیچھے کر دیں اور چینلوں کو آگے کر دیں ایسے ایسا عقیدہ بیٹھ گیا حالانکہ یہ کس کے ہاتھ میں بعض اس میں دشمنان صحابہ ہیں اور اکثریت یہود و نصارہ کی سب کی نسلیں جا کے آگے ایک ہی مل جاتی ہیں نسلیں آگے جا کے ایک ہی مل جاتی ہیں یہ سب انہی کے چٹے بٹے ہیں تو ان کی باتوں کو ہم اتنے غور سے سنتے اور دیکھتے اور جو جو کم از کم اس معاملے میں صحیح انکشاف کر رہا ہے صحیح خبریں دے رہا ہے اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے تو اس وہ خبریں جو ہیں وہ اکثر ضرب مومن اور اسلام میں ہوتی ہیں عام خبریں بھی ہوتی ہیں کہ وزیر اعظم نے کیا بیان دیا فلاں نے کیا لیکن صحیح حقائق اس کے ادارتی صفحے میں صحیح حقائق بھی ہوتے ہیں اور ضرب مومن کے اندرونی صفحے میں مسائل بھی ہوتے ہیں تو ان مسائل میں ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ لا يدخل الجنت قاتل حدیث شریف ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا پھر دوسری جگہ ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنت جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا یہ دونوں حدیثوں کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا عام آدمی سمجھ بھی نہیں سکتا اسی لیے اہل علم کی ضرورت پڑے گی کہیں بھی اہل علم سے اور علماء سے دور رہ نہیں سکتے کان میں اذان دینے کے لیے بھی مولوی کو تلاش کیا جاتا ہے اور نکاح پڑھانا بھی مولوی کا کام ہے اور جنازہ بھی مولوی پڑھائے گا کوئی مسٹر پڑھا کے دکھائے جنازہ بھی اسی لیے مولانا جلیل احمد صاحب نے اچھی بات کہی تھی کہ یہاں تو یہاں جنت میں بھی مولوی کام آئیں گے وہاں اللہ تعالیٰ کہیں گے جنتی سب چیزیں تمہیں مل گئی کوئی چیز کی کمی تو نہیں کسی چیز کی ایک چیز کی کمی ہے بتاؤ کیا ہے سب ادھر ادھر دیکھیں گے ہیں نعمتیں ہیں من چاہی حیات ہے جو چاہ رہے ہیں مل رہا ہے پھر کیا چیز کی کمی ہے کس چیز کی کمی ہے پھر مولانا فرماتے ہیں کہ لوگ جو جانتے تھے کہ دنیا میں بڑے عالم تھے ان سے کیوں کریں کیا چیز چاہیے بھائی بتائیے تو پھر پھر بتائیں گے وہ کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے ابھی اصل جنت کی اصل نعمت تو اب واقعی اب آئے گی تو وہاں بھی مستثنا نہیں ہوں گے وہاں بھی جو ہے سے سے دور رہنا وہاں بھی کام نہیں آئے گا لیکن وہ معاملہ الگ ہے تو اہل علم سے سمجھنا پڑے گا بہت سی ایسی باتیں ہوتی اب کسی نے جواب پہ لکھ دیا کہ یہ جو ہے یہ بالکل دو دوبارہ جوانی لوٹا دے گی یہ دوا ایسا کرے گا اب اس کا مطلب یہ دوری ہے کہ جو ہے وہ مرتبہ آدمی مرے گا نہیں ایک حد تک اس کے اس کا دعویٰ ہوتا ہے تو اس لیے یہ ٹھیک ہے کہ لا یدخل جنت خاتر ہوں پتہ رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا اگر اسی طرح مر جائے گا تو نہیں جائے گا لیکن دوسری حدیث شریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دخل جنت ایمان اگر ہے اس کے اندر تو جائے گا لیکن اپنی قطع رحمی کی سزا بھگتنے کے بعد جائے گا دخل جننا میں یہ تو نہیں اس کے سابقی کہ پہلے سب سے پہلے جائے گا پہلے رہلے میں جائے گا نہیں دخل جننا تو ہے نماز چھوڑی زکات نہیں دی دوسروں کا حق دبایا بہت سارے گنا کیے اگر توبہ کی توفیق نہیں ہوئی اگر دنیا میں توبہ کر لی سب معاف اور اگر توبہ کی توفیق نہ ہوئی تو وہاں دو وقت کی واشنگ مشین میں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے دلائی کر کے پھر بھیجا جائے گا دخل الجنہ تو ہوگا لیکن بعد میں ہوگا دخل کلمہ ہے اس کے دل میں یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ کبھی نہ کبھی تو جائے گا اور ایک دوسرا مطلب یہ بھی فرمایا کیونکہ قطع رحمی اتنا بڑا گنا ہے اتنا بڑا گنا ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک سال تک اگر کسی مسلمان سے بات چیت نہ کرے آدمی تو ایسا جیسے کسی مسلمان کو قتل کر دیا اتنا بڑا گنا ہے ارے صاحب وہ ہم سے ناراض ہیں تو ہم چھوٹے ہیں کیا ہم تو گرے پڑے لوگ ہم کیوں جائیں ان کو آنا چاہیے قصور بھی اس کا ہے قصور بھی اس کا ہے سمجھ تو ہمیں بھی ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب سمجھ دے دی تو اب ہمیں جا کے ملنا پڑے گا جانا دور ہے مشکل ہے اب یہاں سے پنڈی کا سفر فرض کوئی پنڈی میں ہے کوئی اور باہر ملک میں ہے شارجہ میں تو وہاں تک سفر کرے گا آدمی نہیں فون پہ معافی تلافی کر لے کیسے فون کیا ارے بھائی بس غلطی ہو گئی جو ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں ہم نے سنا ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا لہٰذا آپ مجھے معاف کر دیں چاہے یہ نہ کہے کہ میں آپ کو کرتا ہوں معاف نہ کہے گا ہم نے کیا کیا ہے بڑے آئے معاف کرنے والے آپ ہمیں معاف کر دیں سلام دعا رکھیں تاکہ قطع تعلق کا گناہ نہ ہو تین دن سے زیادہ ایسا ہونا گناہ کبیرہ کو شروع کر دیتا ہے تین دن سے زیادہ اگر مسلمان تین دن کی دیکھیے رعایت کی شریعت کا مزاج اللہ تعالیٰ کا قانون دیکھی تین دن میں غصہ بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے تین دن میں غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تین دن میں مردے کے مردے کے لواحقین کو صبر آنے لگتا ہے ہر جگہ تین دن کئی جگہ کیوں ہے کہ دیکھو تین دن کے بعد جا کے شہر کے اندر ہے تو جا کے تعزیت مت کرو اب تو اس کا زخم مندمل ہونے لگا ہے جب زخم مندمل ہونے لگا پھر جا کے دھاڑے مار لگا آئے کیسے چلے گئے ارے بھائی اب چھوڑ دو اس کو اب دعا کرو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو نہیں سمجھتے بہت سے لوگ بس جا کے رونے لگتے تعزیت کا طریقہ یہ کہ اس کو صبر آ جائے صبر کے لیے ایسی باتیں یہاں سے تو بہتر ہے یہاں آدمی پریشانی رہتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے پاس مہمان بنے ہوں گے ان اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے اس سے کوئی رونا نہیں آئے گا اور اس کو کیسے ہو گیا کیا ہو گیا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اب کمنٹری سن کے کیا فائدہ ہوگا اس سے بہتر ہے کہ اس کو صبر کی تلقین کرے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے کلم طیبہ پڑھ کے اور دوسرے اوراد وظائف پڑھ کے تلاوت کر کے اس کی روح کو ثواب پہنچایا جائے نماز کی پابندی کی جائے اگر والدین ہیں تو اولاد کو بتایا جائے کہ ہم نیک اولاد نیک ہو جائے تو والدین کو خود بخود ثواب جائے گا اور اس یہ نیک بات اس کو سمجھ میں بھی آ سکتی ہے ایسے موقع پہ دل نرم ہوتے تو تین دن کے بعد حالات بدلنے لگتے ہیں مردے کے لواحقین کو صبر آ جاتا ہے اسی طرح اسی طرح غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اب اسی وقت آ جائے ایک گھنٹے کے اندر ایک گھنٹے تک بات نہیں کی تو گنا ہو جائے ایک گھنٹے میں وہ گرمی کم ہونے میں مشکل ہوتی ہے سو گیا اٹھ گیا اب ٹھنڈے دل سے سوچ رہا ہے یہ غلطی تو میری تھی تھی یا نہیں تھی لیکن اس نے شریعت کا حکم اس نے دیکھا اور اس کو فون کر لیا بات کر لی بس کافی تین دن کے اندر اندر جا کے ملنا کھانا کھانا گلے ملنا کوئی ضروری نہیں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں تو ایک گنا اس کا یہ بھی ہے ایک سبب یہ بھی ہے صدی شریف کا داخل نہیں ہوگا اتنا بڑا گنا ہے کہ جیسے مسلمان کا قتل کرنا کتنا بڑا گنا ہے تو امکان ہے اس چیز کا کہ توبہ نہ کرے تو کہیں ایمان سلب نہ ہو جائے پھر کیا ہوگا پھر وہ صحیح ہے کہ داخل نہیں ہوگا جنت خدا نخواستہ ایمان سلب ہو گیا تو کیسے جنت میں داخل ہو تو اس لیے اس اعتبار سے یہ مقوم بھی صحیح لیکن دوسرے اعتبار سے یہ کہ اپنی سزا بھگت کر یا اگر معافی مانگ لی اللہ من تابا اللہ من تابا تو کفر کے لیے بھی ہے شرک کے لیے بھی ہے جو کافر بھی توبہ کر لے یہ کلمہ پڑھ لے وہ بھی نیک مسلمان بن گیا اللہ والا بن گیا سارے اس کی پچھلی نمازیں بھی معاف پچھلی نمازیں بھی معاف عجیب معاملہ ہے ہم نے اگر نماز چون کی ہمیں پچھلی پڑھنی پڑے گی کافر کو تو سب سب سب معاف قضاء عمری تو نہیں ہے نا کافر کافر قضاء عمری بھی نہیں عجیب معاملہ نبے سال کا کافر اگر ایمان لے آئے ابھی سے وہ بالکل اللہ کا ولی ہے معصوم ہے اب اب اگر گناہ کرے گا تو اسے کھاتے میں آئے گا لیکن ابھی وہ نماز بھی سیکھ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے ہر نماز میں ہر وقت تو وہ بھی نماز اس کی ہو رہی کیونکہ ابھی اس کو پتہ ہی ایماندار تو اتنا بڑا گناہ جب معاف ہو سکتا ہے کفر دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے جب اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیتے پھر اور گناہ کیوں نہیں معاف کریں لہٰذا معاف کر معافی مانگنے میں دیر نہ کریں مفتی تب عثمانی صاحب فرماتے ہیں دامدور کہ ون ڈے سروس کا اہتمام کریں ون ڈے سروس کیا ہے رات کو سوتے وقت سلاد توبہ پڑھ کے گھر جائیں گے گر جائیں گے موقع نہیں ملے مسجد میں ہی پڑھ لیں اس لیے آج کل جو ہے ہر آدمی گھر جا کے نفل پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو دو باتیں ایک تو بہت سے لوگ سمجھیں گے ہر کی فرماتے فرماتے کہ گویا کہ فرض کے بعد جو سنت نفل نہیں ہے ایسا یہ غلط پھیل جائے گی بات اور دوسرے یہ کہ سستی ہے انسان کے اندر اب یہاں سے پڑھ گئے چلو بھائی اب بعد میں پڑھ لیں گے بعد میں بھول گئے اس لیے مسجد میں ہی پڑھ لیں دو سنت پڑھی عشا کی دو نفل سلاد توبہ کی نیت سے پڑھ لیں آج کے گناہ صرف نہیں اس میں بلوغت سے لے کے یا اللہ اب تک جتنے گنا ہوئے سب معاف فرما ہول سیل بیٹھ پہ تعالیٰ کس کس گنا کو یاد کرو گے کس کس گناہ کو یاد کرے گا اور حکیم الحمد نے فرمایا ہم گنا کو یاد کرنے کے لیے نہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے پیدا ہوگی گنا کو یاد مت کرو یاد کرو اللہ کو توبہ کر لیں ہم سچی توبہ روزانہ جب ایسا کریں گے پھر کون سا گناہ باقی رہے گا آئندہ کے لیے بھی ارادہ کرنے کے نافرمانی نہیں کریں گے یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ شرف صدر کیا ہے کہ دل کھل جائے بات سمجھ میں آ رہی ہے اب ہم توبہ کر لیں سچی اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو بات سنی تو صحیح سمجھی نہیں سمجھنا یہ کہ ہم سچی توبہ بھی کر لیں اور سچی توبہ کیا ہے کہ ارادہ کرنے کے آئندہ اللہ آپ کو ناراض نہیں کریں گے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف زندگی نہیں گزاریں گے اپنے بال سنت کے مطابق بنائیں گے اپنے گال سنت کے مطابق بنائیں گے تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا ایک مٹھی اور مٹھی بھی اپنی ہو حجام کے بچے کی نہ ہو ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے یہ چاروں آئمہ کے نزدیک ہے اور چاروں آئمہ جس پہ متفق ہو جائیں اس کا خلاف کرنا حرام ہوتا ہے اور حضرت والا فرماتے تھے حرام کام کرنے والا اللہ تعالی کی ولایت کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تو ارادہ کر لیں کوئی کچھ نہیں کہے گا انشاءاللہ لوگ مبارکباد دیں گے لوگ مبارکباد دیں گے لیے وہ قصہ سنا رہا تھا کہ رئیس جو تھے ملتان کے وہ پھر رہ رہ گیا کہیں درمیان میں جاتا ان کو جب حضرت والا نے کہا مدینہ شریف جا رہے تھے کہ روزہ پہ جاؤ گے جیسا جاؤں گا تو حضرت والا نے پھر کہا کہ یہ بتاؤ جب تم وہاں پہ و سلام پیش کرو گے آپ علیہ صلاح و سلام تمہارے اعمال اور تمہارا چہرہ دیکھ کے خوش ہوں گے یا آپ کو دکھ ہوگا کہ میرا امتی ہو کے میری سندر کا جنازہ نکال ہے بس تیر لگ گیا نشانے پہ حضرت والا نے فرمایا میں نے چھپائی لاکھ محبت نہ چھپ سکی آنکھوں نے رو کے یار سے اظہار کر دیا آنکھوں نے رو کے یار سے اظہار کر دیا آنکھیں بہ پڑی بس حضرت والا سمجھ واپس آئے تو داڑھی ہو رہی تھی اچھی خاصی پھر واپس جب ملتان سے واپس آئے تو پوری داڑھی ہو گئی حضرت والا نے فرمایا کہ دیکھو مبارک ہو تم کہ حضرت سب طرف سے مبارکباد مل رہی ہے نفس شیطان نے الو بنایا ہوا تھا کہ بتائیں لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگ تو اچھائی کو پسند کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان میں رہتے ہیں ابھی بھی اچھائی کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے ہے کہ نہیں حوصلہ افزائی کرتے ہیں لوگ اکثریت اور جو نہیں کر رہے ہیں بقول ہارون رشید کے ہارون رشید رحم اللہ تعالیٰ خلیف وقت کسی نے کہا کہ آج کل بعض لوگ آپ کی برائی کر رہے تھے کہہ رہے تھے بادشاہ میری نگاہوں میں جچ نہیں رہا گر گیا کہا وہ کون تھا کہا وہ بھنگی ہے کہا اس کی نظر میں مجھے جچنا بھی نہیں ہے تو جو بھنگی چمار جیسے لوگ ہیں جو مائیکل جیکسن کو پسند کرتے ہیں جو یہود و نصارہ کی غلامی پر فخر کرتے ہیں اگر وہ وہ ڈس کرتے بھی ہیں تو اس سے ہمیں نوٹس لینا ہی نہیں چاہیے ہمیں تو ان کو دیکھنا چاہیے جو نیک لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں وہ اکثریت میں ہیں لوگ ماشاء اللہ آپ کر کے دیکھیں پانچ نمازیں وقت سے پڑھیں اور اور جو ہے داڑھی رکھیں اللہ والے بنے پائچا اوپر کریں لوگ دعا کی درخواست نہ کریں تو کہیے گا کہنے والا کیا کہہ رہا عمد یہاں سے نوکری کرتا ہوا آتا تھا حضرت والا کے پاس وہ نوجوان کسی کتاب میں بھی یہ قصہ ہوگا حضرت کو فرمایا اس نے کہا کہ ہمارا افسر جو ہے وہ داڑھی رکھنے پہ تنس کر رہا ہے کہ تم نے کیوں ایسا چہرہ بنا لیا ملاؤں جیسا جیسا میں پیسے دوں گا پیسے بھی دے رہا ہے حرام ناجائز پیسے دے رہا ہے کہ جا کے داڑھی منڈاؤ اس نے حضرت والا سے کہا حضرت والا نے فرمایا تم اپنے مشن پہ ڈٹے رہو یہ آدمی تم سے دعا کی درخواست کرے گا ان پلندر ہر چھ گویت دیدا گویت کچھ دن بعد وہ آیا اور اس نے کہا کہ آج میرے افسر نے مجھے چھٹی دی ہے اس کا بیٹا بیمار ہے اس نے کہا کہ جا کے نفل پڑھ کے میرے بیٹے کے لیے دعا کرو اور رات میں تحجد میں بھی کرنا چھٹی دے رہا ہوں سے بہت جلدی ریزلٹ ملا لیکن دعا کروانے کے لیے عزت حاصل کرنے کے لیے نہ کرے کرے آدمی اللہ کے لیے پھر عزت ہی عزت ہے دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی عزت علی کے لیے ولی اللہ عزت ولی عزت صرف اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے ان کے متدعین کے لیے باقی سب دھوکہ ہے باقی سب دھوکہ ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم ایسے بال رکھ لیں گے ایسے گال بنا لیں گے تو لوگ ہمیں ملا سمجھیں گے تو اللہ کے ذکر دم بھی ملا سے کرایا جاتا ہے کسی مسٹر سے کوئی دم کرواتا ہے مسٹر کو حضرت والا کو پکڑ لیا صاحب نے عزیز آباد میں چہرہ دیکھ کے ہی لگتا تھا تیری خلوت میں مولا ہے تیری محفل میں مولا ہے تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے تو آدمی نے دیکھ کے پہچان لیا کوئی اللہ والا آج میں بہت پریشان ہوں میری بیوی روٹ کے مہکے گئی ہوئی ہے کوئی وظیفہ بتا دیجیے حضرت والا نے فرمایا بتا دو کیونکہ اپنے بارے میں عزت کا سیوا استعمال نہیں فرماتے اہل اللہ حضرت شیخ کی آپ بیتی پڑے ہر جگہ تو نے ایسا کیا تیرا اپنے بارے میں کیونکہ اپنے بارے میں عزت کا سیگا استعمال کرنا جو ہے وہ ادب کے خلاف تو انہوں نے حضرت والا سے کہا میں تو یوں کہوں گا کہ آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجیے آپ مجھے اللہ والے لگتے تو حضرت نے فرمایا وظیفہ تو ہے لیکن بہت بڑا وظیفہ ہے ہو سکتا ہے رات بھر ہو جائے کیا رات بھر جا بھی آپ بتا دیجیے اہلیہ واپس آ جائے حضرت نے بتا دیا تو حضرت فرمایا دیکھو اہلیہ روز کے گئی تو رات بھر جاگنے کے لیے تیار ہے اللہ کے لیے فجر میں کے لیے تیار نہیں ہم نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبز کائنات جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا ہمیں تو اس لیے کھلے دل سے ہم سنیں حضرت والا فرماتے تھے کانوں کی قیف سے بوتل کے اوپر لگاتے ہیں نا تاکہ بوتل میں ڈالنے سے ادھر ادھر گرے گا قیف لگاتے ہیں اوپر آج کل اس کا نیا طریقہ نکلا ایجاد ہوا ہے کہ بوتل کو کاٹ کے اسے قیف بنا دیتے ہیں ہے نا تو پہلے تو ڈھونڈنا پڑتا ہے دکانوں میں اب اس کا آسان طریقہ یہ کہ بوتل کو کاٹا اور اس کو جو ہے اس کی قیف بنا دی تو کانوں کی قیف سے دل کے برتن میں بات کو اتارو عمل کی نیت سے سنیں ہم کہ ان شاء اللہ ہم ایسا کریں گے ٹھیک ہے آج نہیں ہوا کل ہوگا کل نہیں ہوگا پرسوں ہوگا آج جب یہ بات سمجھ میں آ گئی اب اللہ سے مانگنا شروع کر ان شاء اللہ دیر ہے اندھیر نہیں ہے اور دیر بھی ہماری طرف سے حضرت تعالیٰ نے سے پوچھا بتاؤ اچھی چیز ہے خراب چیز بتائیے گنا اچھی چیز ہو سکتے ہیں جو اللہ سے دور کرے جو جہنم کے قریب کرے وہ اچھی چیز کیسے ہو سکتی ہم نے یہی عرض کیا گنا خراب چیز پر میں خراب چیز کو جلدی چھوڑ دینا چاہیے یا پالنا چاہیے اچھی طرح جلدی چھوڑ دینا چاہیے دیر کرنا جو ہے یہ بتائیے والدین ناراض ہے دیر کرتا ہے ابھی منانے کے لیے جلدی چاہتا ہے جو لائق اولاد ہو بس جلدی سے ہم راضی کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق و مالک ہے پالنے والا ہے وہ ہمارے بعض افال سے ناراض ہے اور ہم آرام سے چلو کر لیں گے توبہ جب بوڑھے ہو جائیں گے اول تو بوڑھا ہونا یقینی نہیں پھر بوڑھے ہوتے تک توفیق رہتی ہے یا نہیں رہتی پھر مومن خان مومن کا شعر لے کے آ جاتا ہے شیطان عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن آخری وقت میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے ارے بس رہنے دو میں نے خود کہا ہمارے آفس میں ہوتے تھے بڑے ہی ہیں خود انہوں نے کہا میری عمر اسی کا قریب ہے پچہتر سے زیادہ ہے میں نے کہا اب تو سنت کا نور سجا لیں چہرے پہ گال پچکے ہوئے اس پر شیر ہو رہی کہا اب کیا ہم کو شریعت کی بات بتاتے ہو اب تو ساری زندگی گناہ میں گزر گئی آپ بتائیے وہی شیطان اب مایوس کر رہا ہے حالانکہ کیا اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے حضرت میں نے ایک کو کہا تھا رشتے دار لگتے تھے دور کے کہ داڑھی رکھ لیجیے سنت سجا لیجیے تو انہوں نے آئیں بائیں شائیں کر دیا حضرت والا نے اس فرمایا تھا آئیں بائیں شائیں یعنی ٹال گئے جیسے ہوتا ہے ہاں بس ٹھیک بات ایسے بھی ملتے بھی نہیں کہیں مل کہیں ملیں گے تو نصیحت ہی نہ کر نصیحت کریں گے تو کیا ہے اگر کسی کا کوئی نقصان ہو رہا ہے اس میں توجہ دلا دی تو یہ یہ ہمدردی کی بات ہے یا نہیں میں دس دس میں بیٹھا تھا دس کا نوٹ یہ پہلے یہ نہیں لگاتے تھے حضرت والا سے یہ سیکھا ہم نے یہ اس طرح یہ لگانے سے کیا ہوتا ہے یہ چپک جاتا ہے چیزیں گرتی بھی نہیں اور کوئی اگر اٹھائے تو آواز بھی آئی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں سے آدمی دین تو سیکھتا ہے دنیا بھی سیکھتا ہے حضرت والا نے یہ لگانا سکھایا تو وہ اوپر جو ہے یہ نہیں جب ہو تو نوٹ اوپر سے جھا کر دس کا نوٹ کوئی بہت بڑا نوٹ بھی لیکن بات بھی دس بارہ پندرہ سال پہلے کی تو ایک آدمی نے کہا او دیکھ دیکھیں آپ کا نوٹ گر رہا ہے کوئی سلام دعا نہیں کوئی ادب عذاب القاب نہیں لیکن ہمیں برا اس لیے نہیں لگا کہ اس نے ایک ہمدردی کی بات بتائی آج ہمیں اگر رات چلتے کوئی کہے کہ یہ گناہ ہے ارے نہیں جاؤ اپنا راستہ لو بڑے آئے نصیحت کرنے والے حالانکہ وہی اگر کوئی کہہ دیجیے آپ کا پیسہ گر گیا آپ جو چینی لے کے جا رہے ہیں اس میں سوراخ ہے گرتا ہوا جا رہا ہے گھر جاتے جاتے خالی ہو جائے گا جگہ خوب اس کو شکریہ ادا کریں تو دنیا کی نقصان کی توجہ دلانے شکریہ اور آخرت کرے بس جب دیکھو نصیحت ہی کرتے رہے جزاک اللہ کہ جزاک اللہ کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دی میرا نقصان ہو رہا کوشش کروں گا میں یہ تھوڑی ہے کہ اس نے وہ کوئی نافذ کر رہا ہے قانون صرف بتا رہا ہے اسے نماز میں کوئی بتایا یہ غلطی اور اس کو ارے آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے جزاک اللہ بتاتے ہوئے بھی چاہیے کہ آدمی نرمی سے بتائے اور کہے کہ میں نے یہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے میرے علم کے مطابق آپ چاہیں تو امام صاحب سے کسی عالم سے پوچھ لیجئے ایسا نہیں بلکہ ایسا کرنا چاہیے تو سمجھ سمجھداری یہ ہے کہ ہمارے عمل میں آ جائے یہ ساری باتیں ہمارے عمل میں آ جائیں زیادہ بیان کرنے کا ارادہ نہیں ہے یہ انشاءاللہ شاء اللہ میرے تازہ ہیں یہ بھی بیان کی ایک صورت ہے اور یہ بیت اللہ کے قریب بیت اللہ کے کو دیکھتے ہوئے الحمد للہ میں نے اس کے عرصے اکثر اشعار مطلع اور اکثر اشعار بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے کیونکہ بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے چلو سلمان مولوی سلمان شیخ جو مولوی بھی ہیں حافظ بھی ہیں اور ایم بی اے بھی کر چکے ہیں تین بچوں کے ابا بھی ہیں اس عمر میں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے تے شربت قرب چکھ رہوں لگتے شربت قرب چکھتا رہوں ہوں کا پیا مت تیرے گھر کو تک تار ہوں کا پیا تکتا تار لذت شربت قرب پورن چکھ لذت شربت قرب شرپتے پورن چکھ تار تیرے گھر کو تکتا تار تا پیا تیرے پیہوں شاد پہ ہوں شاد ماں ج پور پیلے توسی سال اچھا میں ابھی طریقہ بتاتا ہوں جاؤ ملتظم میں جا کے چپک جاؤ وہاں سب لوگ رو رہے ہوتے ہیں رونے والوں کے ساتھ رہنے سے رونا آ جاتا رونے والوں کی شکل بنانے سے یا رونے والوں کے ساتھ رہنے سے رونا آ جاتا لہٰذا وہاں گئے تو آ کے کہا واقعی مجھے تو رونا آ گیا سنا ہے سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے اگر سچ ہے تو پھر پتھر سے کیوں چشمے نکلتے یہ یہ قصاوت گناہ کی وجہ سے بھی ہوتی اور بادل کے اندر طبعی بھی ہوتی ہے پریشان ہونے کی بات نہیں اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں اب بہت سارے قطار ہوتے ہیں احتکاف میں بھی ہم ایسے مناظر دیکھتے رہتے ہیں بیت اللہ میں بھی ہو کے آئے اور پھر پھر ویسے ہی ہو ہو ہو گئے گئے جیسے رونا فائدہ فائدہ مند مند کوئی کوئی خاص خاص احتکاف سے بھی نکلے باہر نکلے ویسے ہی ہو گئے عید کے بعد پھر کیا ہوا اور جو نہ رویا لیکن دین پر چلتا رہا مقصد حاصل مقصد تو دین پہ چلنا ہے نا سو فیصد لیکن آج رونا اچھی بات ہے پسندیدہ فضیلت والا عمل مانگنا چاہیے کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا ہے اللہ کیا موسلا دھار برسنے والی صرف بہنے والی نہیں موسلا دھار برسنے والی تو مانگنا چاہیے لیکن نہ ملے تو پریشان نہ ہو بہت سی چیزیں مانگنی چاہیے دنیا بھی مانگ سکتا نہ ملے تو ناشکری بھی نہ کرے پریشان بھی نہ ہو تو مقصود رونا نہیں حضرت حکیم محمد کو لکھا کہ حضرت مجھے اس بات کا رونا ہے کہ مجھے رونا نہیں آتا مجھے اس بات کا رونا ہے کہ مجھے رونا نہیں آتا حکیم محمد نے فرمایا یہ دل کا رونا ہے یہ آنکھوں کے رونے سے افضل ہے یہ رونا دل کا رونا ہے یہ آنکھوں کے رونے سے بھی افضل ہے کہ رونا نہیں آتا روتی ہے چش روتی ہے خلق حاجی صاحب فرماتے ہیں امداد اللہ مہاجر مکی رام اللہ تعالیٰ روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تر نہیں لوگ دیکھ رہے میری حالت کو رو دیکھ کر رو رہے ہیں اور مجھے رونا نہیں آ رہا تو آئے تو رونا آئے تو شکر کرے نہ آئے تو رونے والوں کے ساتھ رہے من بہر جمعیت نالا شدم ہاں مارونی بھی عجیب آدمی من بہر جمعیت نالا شدم جفت بدحالا خوشحالا شدم میں ہر جماعت کے ساتھ روتا ہوں میں جہاں دیکھتا ہوں کچھ لوگ ہیں وہاں جا کے رونے لگتا ہوں من بہر جمعیت نالا شدم جفت بدحالوں حالا خوشحال میں تو روتا ہی ہوں یا اللہ معاف کر دیجئے مجھے بھی ان کو بھی خوشحالوں میں بھی روتا ہوں کہ وہ خوشی کے موقع میں بھی ہاں نکلتے ہیں حضرت فرماتے تھے عجیب عجیب مظہر ازداد ہے تیرے عاشق دیکھیے گا عجیب مظہر ازداد ضد کی جمع یعنی ہے ان کے اندر دونوں چیزیں ہیں جیسے کبھی ہلکی دھوپ بھی ہوتی ہے بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے گئے کیا کیا منظر ہے دیکھو دھوپ میں بھی پانی برس رہا ہے عجیب مظہر ازداد ہیں تیرے عاشق خوشی میں روتے ہیں اور غم میں مسکراتے ہیں اسی کو بندے نے عرض کیا ہے مجھے غم ملا تو میں خوش ہوا کہ یہ اہل عشق کا تاج ہے کون سا غم یہ غم دنیا کا غم نہیں ہے یہ آخرت کا غم ہے دنیا کے غم میں تو طبی طور پہ آدمی تھوڑا سا قبیلہ خاطر ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے یہ وہ غم ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ نگاہ بچانے کی توفیق ہو گئی اللہ کا شکر ہے اللہ کے راستے کا غم اٹھانے کی توفیق ہو گئی مجھے غم ملا تو میں خوش ہوا کہ یہ اہل عشق کا تاج ہے جو خوشی ملی تو میں رو پڑا کہ عجیب اپنا مزاج ایک دوست نے بتایا میں نے اس کو جو مولوی ابراہیم نے پڑھا ہے ہمارے خانقاہ والے پچاس مرتبہ سنا پھر بھی دردی جی نہیں بھرا مجھے غم ملا تو میں خوش ہوا کہ یہ اہل عشق کا تاج ہے جو خوشی ملی تمہیں رو پڑا کہ عجیب اپنا مزاج تو ملتظم پہ جب جاتا ہے آدمی تو خوب رونا آتا ہے اسی کو میں نے بیان کیا ملتظم سے ہی میں چپکتا رہوں حاضری کا رہے التظام یہ شاعر جانتا ہے کہ التظام اور ملتظم میں کیسی منافقت ہے کہ بار بار یہ لازم کر لے آدمی جاتا رہے اور ملتظم سے چپکتا رہے چلو آمین کہیں تاکہ ہمیں بھی جانا بار بار نصیب ہو کار ہے تابل ہلتی جام حاضری کار ہے تاب التظام ملتظم سے یوں ہی میں جی پٹ ملتظم سے یوں ہی میں پت تار اب ابرو تک بھی نہ ہو اب ابھی سے ابرو تک بھی نہ ہو میں حبیبی تارے مانند سنگ تار دیدارے لازم میں حبیبی محب مانند سر اب مخل چشم ابرو چشمے ابرو نہیں اب مخل چشم ابرو تک جم بشے ہاں اب مخل جم بشے ابرو تک بھی نہ ہو جنبش یعنی آنکھیں یہ جھپکتی ہیں نا یہ بھی پسند نہیں آتا ہوتا ہے شاعر کہتا ہے کہ نظارگی کو یہ کون ہے اقبال ہے نظارگی کو جم بشے نجگاں بھی پا رہے آنکھوں کا جھپک جانا نظارگی کو جنبش مشگاں بھی بار ہے نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی جو ہمیشہ کھلی رہتی ہے نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی اور یہ زمین عجیب ہے اس پہ بابا ذہین شاہ صاحب نے عجیب شعر کہا وہ صوفی شاعر تھے کہتے ہیں کہ آنکھیں بچھائے کوئی کہ سجدہ کرے کوئی آنکھیں بچھائے کوئی کہ سجدہ کرے کوئی تم سامنے جب آؤ تو کیا کیا کرے کوئی تم سامنے جب آؤ تو کیا کیا کریں اقبال کہتے ہیں نرزار کو جمبش پشے بھی بار ہے نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کریں یہ وہی بات کہ اب مخل یعنی خلل انداز نہ ہو آنکھوں کو چپکنا دیدار مانند سکتا رہوں سکتا ایک بیماری ہے جس میں آدمی جیسا رہتا ہے ویسے ہی رہ جاتا ہے تو ایسا رہے آدمی کی بالکل ہلے بھی نہیں دیدار مانند سکتا یہ سکتا ہوا لا سکتا نہیں کین کین والا والا سکتا نہیں انگریزی دان خوش ہو گئے سکنا ہوتا ہے وہ سکتا نہیں یہ سکتا بیماری والا سکتا ہے چلو اور ایک سکتا ہوتا ہوتا ہے ہے شیر کے اندر وہ بھی اسی قسم کا یعنی وہ بھی پہ تھوڑا رکنا ہو جاتا ہے اس لیے اس کو سکتا کہتے ہیں دلاور فار نے کہا کہ سکتا تھا ایک شاعر اعظم کے شیر میں شیر میں وزن کی کمی ہے اس کو سکتا کہتے ہیں سکتا تھا ایک اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے ہم معانی کو جب ہم سمجھیں گے نہیں تو پھر زبان کو سمجھنا پڑے گا اس کے لیے اور ہر لفظ کو صحیح کہنا پڑے گا تو سکتا کئی مطلب ہے ایک سکتا اردو میں ایک سکتا یہ والا ایک سکتا جو قرآن کریم میں بھی ہوتا ہے اور شعر میں بھی ہوتا ہے قرآن کریم میں جو سکتا ہوتا ہے اس کے معنی الگ ہے کلا بل غونا والا وہ تھوڑا سا سکتا ہے ایک لمحے کا سانس بھی نہ ٹوٹے اور چلتا بھی رہے تو شعری سکتا بھی اسی قسم کا ہے کہ اس میں لفظ کم ہو تو شاعر کہتا ہے دلاؤ بگار سکتا تھا ایک شاعر اعظم کے شیر میں یہ دیکھ کر تو میں بھی تعجب میں پڑ گیا شاعر اعظم کا شیر اس میں سکتا کیسے یہ دیکھ کر تو میں میں بھی تعجب پڑ گیا پوچھی جو اس کی وجہ تو کہنے لگے جناب سردی بڑی شدید تھی مصرا سکڑ گیا سردی بڑی شدید تھی مصرا سکڑ گیا یہ ہے سکتا یہ سکتا دوسرا ہے چلو دوبارہ پڑھو شیر ہم ابرو تک بھی نہ ہو بدل دیا چلو جو بھی چل رہا ہے چلنا رہا ہم مخل ابرو تک بھی نہ ہو میں حبی دیدار پانی سکتا رہوں جی سنایا پرسوں میں نے بدھ کو یہ شعر الحمد للہ خانقاہ میں حضرت میر صاحب جامع کی خدمت سنا حضرت نے بہت پسند فرمایا اس شعر کو خاص طور سے سنا پاؤں کچھ پاؤں کچھ یوں ہی ہدا یت ک میرا پاؤں کچھ پوچھیوں ہدا یت میرا تیری گلیوں میں آ کر بھٹکتا رہوں تیری گلیوں میں آ کر بھٹکتا رہوں پاؤں میرا یوں ہدایت کا میرا ستا تیری گلیوں میں آ کر بھٹکتا رہوں کہتے ہیں ہندی میں دل کو من کی چاہت یہی ہے برائے خدا اب من کی لائے دل کی نہیں لائے اس میں اس میں راز یہی ہے کہ آگے بن ہے ہے نا من کی چاہت یہی ہے برائے خدا بن کے خوشبو من کی خوشبو جہاں میں مہکتا رہوں حضرت والا فرماتے تھے کہ رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں جہاں بھر میں چھائیے عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے یعنی لوگ پیاسے ہیں لیکن ہم ہم جو ہے وہ ہم چھپے چھپے بیٹھے لہذا اپنی محنت کو تیز سے تیز تر کرنا پڑے گا کہ اللہ اللہ تعالیٰ کا دین مٹ رہا ہے اور ہم خاموش بیٹھے کم از کم اپنی ذات سے سب سے پہلے ہم زندہ کریں یہ میں نے عرض کیا پاکستان میں نفاذ کیوں نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوا اس کا سوال ہم سے نہیں ہوگا ہمارے چھ فٹ پہ کیوں نہیں ہوا اس کا سوال ہوگا یہ تمہارا بھی اختیار نہیں تھا اپنے جسم پر کون منع کر رہا ہے پاکستان پاکستان کے دارالکفر میں ہی منع نہیں ہے کتنے ہمارے دوست احباب وہاں رہتے ہیں حضرت والا کے حلقہ تبلیغ جماعت سے وابستہ کتنے سلسلوں کے لوگ رہتے ہیں ماشاء اللہ پوری داڑھی اور اور پانچنے سے اوپر کوئی منع نہیں کرتا یہ کیونکہ ان کے نزدیک بھی مذہب نجی معاملہ ہے وہ کہتے ہیں ہمارے نظام میں دخل اندازی مت تو ٹھیک ہے ہم دخل اندازی کرنے کی ضرورت ہی ہمیں تو بس اگر کسی کو بتانا بھی ہو تو مسلمان کو ہی وہاں بتانا غیر غیروں کو کیسے ہم کہیں گے جب ابھی ہمارے مسلمان ہی سو فیصد ایسے نہیں ہوئے تو ہم غیروں کو کیسے کہیں گے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا ہو گیا پڑھ لو خالی تیرے سنا حضرت والا کی ایک کتاب ہے اہل اللہ اور سرات مستقی اس میں سے آج میں دیکھ رہا تھا عجیب و غریب مضامین حضرت والا کے تو تمام ہی مضامین عجیب و غریب ہیں لیکن میں نے چاہا کہ اس کو اللہ والوں کے کلام کی برکت ہوتی ہے اس میں اثر بھی تیز ہوتا ہے اور ان کے انوارات بھی ہوتے ہیں

اللهم ارحمني بجد ما يا خدا مستر پر وہ رحمت حاصل کر دے جس سے گناہ چھوڑنے کی توفیق ہو جاتی ہے معلوم ہوا کہ رحمت وہ ہے جو ہم سے گناہ چھڑا دے اور جو گناہ میں مبتلا ہے یہ ظالم خدا تعالیٰ کی رحمتوں سے اپنی قباستوں اور نارائکیوں کی وجہ سے اپنے کو محکوم کر رہا ہے اور وہ بھائیو اللهم ارحمني بترك المعاصي بترك المعاصي اللهم ارحمني بترك المعاصي اے خدا اپنی رحمت سے مجھ کو گناہ کرنے کی توفیق دے توقع کچھ کہیں بنا حاصل اور اپنی آفامی سے مجھ کو بدنصیب وقت نہ بنا معلوم ہوا کہ گناہ انسان کو بد کرتے ہیں بدنصیب کرتے ہیں اور انسان کو اللہ کی رحمت کی بوٹ میں لے جاتا ہے قومی کی تیز رفتاری اور توبہ کی سواری اس طرح تیز رفتار ہے کہ دنیا میں کوئی سواری کوئی موازک ایسا نہیں جو دم میں اللہ تک پہنچائے جو دم میں اللہ تک پہنچائے بڑا فرماتے ہیں توبہ کی سواری عجیب و غریب سواری ہے ایک سیکنڈ میں آسمان تک اڑا کر لے جاتی ہے اللہ سے گرا دیتی ہے اور اسی وقت وہ بندہ جو قبادت سے اور گناہوں کی وجہ سے اللہ سے دور تھا توبہ کے توبہ کے سستے میں اللہ سے قریب ہوا اور محبوب بھی ہو گیا اللہ علیہ کو اللہ یعنی اللہ کی دعویٰ کرنا اللہ حبیب اللہ جو توبہ کرتا ہے فوراً اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ گناہ اچھی چیز ہے یا خراب چیز جب خراب چیز ہے تو خراب چیز کو چھوڑنا اچھا ہے یا پالنا خراب کو اس کو جلد چھوڑنا چاہیے اور چھوڑ کر خوش ہونا چاہیے بس ایک بات اور آپ کرتا ہوں کہ بعض لوگ مخلوق کے سامنے گناہ سے بچتے ہیں دو چار دوست بیٹھے تو وہاں ان کے سامنے گناہ نہیں کرتے کیونکہ مخلوق میں دلیل ہو جائیں گے یا مخلوق ان سے انتقام لے سکتی ہے لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ جس خلبت اور تنہائی میں انسان گناہ کرتا ہے وقت پتا اور اس کے ساتھ ہے یا نہیں تو مخلوق زیادہ طاقتور ہے یا خالق زیادہ طاقتور ہے بڑی طاقت کے سامنے تو گناہ کرتے خوف نہ لگا اور کمزور مخلوق کے ڈر سے گناہ چھوڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہو امان معلوم تم تم تم جہاں جہاں کے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اتنی عدیم الشان طاقت والا ہمارے آپ کے گزروں اور کمروں میں ساتھ ہے کوٹریوں میں ساتھ ہے لیکن انسان کی نظر دیکھیے بے چاہے انسان اس کو دیکھ رہے ہوں تو وہاں گناہ سے بچتا ہے اور پھر گناہ کے لیے تنہائی تلاش کرتا ہے راستے بند کرتا ہے دروازے بند کرتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے لیکن وہ ذات پاک مخلوق کو بے بے شمار شمار گناہ گناہ عظیم الشان اور عظیم عظیم قدرت ہے وہ وہی ساتھ ہے وہ امان تم این تم بندروں سے ڈر گیا اور شیر سے نہیں ڈرا ایسے سیاح کو ڈاکٹر جمعے کو دکھانا چاہیے ایسے سیاح کو ڈاکٹر جمعہ کو دکھانا چاہیے ایسا بیوقوف سیاح جو جنگل میں بندروں سے ہو اور لومڑیوں سے ہو مگر شیر کے سامنے سینہ تانے ہوئے ہو اس کا کیا حل ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ اس شخص سے زیادہ احمد ہے جو شیر سے نہیں ڈرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں کروڑوں سراب و نازل ہو کیسی پیاری دعا سکھا دی اللہ اللہ کبھی آنے اے ہم کو ذلیل نہ فرما کہ جس کوٹری میں ہم گناہ کر رہے تھے وہاں آپ بھی موجود تھے آپ ہمارے سارے مخلوق کو جانتے ہیں لہٰذا اے خدا ہم کو رسوانہ فرما مخلوق سے تو ہم چھپ لیں لیکن آپ اس وقت بھی موجود تھے جب ہم گناہ کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھا رہے ہیں قربان جائیے کیا پیاری دعا ہے اللہ تمہیں عالم پس تحقیق کہ آپ خوب جانتے ہیں جو ہم تنہائی میں خلوتوں میں کوٹریوں میں حجروں میں چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں اے خدا آپ وہی ہوتے ہیں آپ وہی ہوتے ہیں اور آپ اپنی قدرت قاہرہ کے ساتھ انہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کا کمال علم و کرم ہے کہ جلدی پیسہ نہیں لیتے موقع دیتے ہیں کہ شاید آپ توبہ کر لیں شاید آپ توبہ کر لیں بلا تو کہنا یا افواج اور مجھ کو آداب نہ دیجیے کیونکہ آپ اس پر پوری قدرت کرتے ہیں آپ جو چاہیں کر دیں چاہے تو دم میں کینسر پیدا کر دیں چاہے تو گردے بےگار کر دیں چاہے تو موٹروں سے ایکسیڈنٹ کروا دیں چاہے تو گرا دیں اتنی بیماریاں پیدا کر دیں کہ مریض کی چیز سے پورا اسپتال بدل جائے میں نے بنگلہ دیش میں ایک اسپتال میں دیکھا کہ شخص کا پیشاب بند تھا گردے میں درد تھا زور سے چلا رہا تھا کہ اسپتال کی دور دور تک آواز جا رہی تھی اے خدا ہم سب کو بچاؤ پر ہماری ناپرمانی کی وجہ سے اپنا آزاد پر نہ فرما یہ دعا سیکھ لیجیے پوچھ لیجیے اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی کاپی یا ڈائری ساتھ رکھیے اور ایک قلم بھی ساتھ ساتھ رکھیے یہ طریقہ طالب علموں کا ہے جب کوئی غور ہوئی تو فوراً قلم نکالا اور نوٹ کر لیا یہ بزرگوں کا طریقہ ہے ایسی کوئی چیز ہو واقعی نوٹ کر لینا چاہیے حضرت والا نے ہماری یہی تربیت فرمائی تھی میں چھوٹا سا نوٹ بک رکھتا تھا ساتھ میں پین بھی رکھتا تھا بعد میں بیگ ویگ رکھنے لگا جب شیر زیادہ ہو گئے شیروں کو بند کرنے کے لیے تو نوٹ کر لے آدمی اب یہ دعا جو ہے یہ ان شاء اللہ حضرت کی اکثر کتابوں میں مل جائے گی اور ایک اور ایک جو ہے دو ایک کتاب مناجات مقبول ساری دعائیں اس کے اندر موجود ہیں اللہم لا تخزنی فینک بی عالم یا اللہ آپ ہمیں رسوا نہ فرمائیے آپ تو ہمارے رگ و ریشے سے باخبر ہیں لیکن آپ رسوا نہ فرمائیے ولا تعذبنی آپ عذاب نہ دیجیے فینک علیہ قادر آپ تو ہم پر قادر مطلق ہیں آپ جو چاہیں جیسا چاہیں عذاب دے سکتے ہیں لیکن ہم ہم کیونکہ ہم ہم مجبور ہیں اور ہم نالائق ہیں ہم آپ سے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں آپ کے عذاب سے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ارحمنا بالترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر يا الله ہمارے حالوں پر رحم فرما دیجئے ہمیں معاف فرما دیجئے ہم گناہگار ضرور ہیں باغی نہیں ہے اللہ نادم ہے ہمیں معاف فرما دیجئے آئندہ تمام گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے فجر سے لے کر عشاء تک پانچوں نمازیں جماعت سے پڑھنے والا بنا دیجئے اور یا اللہ ایک ایک گناہ سے بچنا آسان فرما دیجئے تقوا والی حیات نصیب فرما دیجئے اس سے پہلے اس سے پہلے کہ ہم آپ کے پاس آئیں اس سے پہلے آپ ہمیں قبر حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے ہمارے ظاہر و باطن کو سنت اور شریعت سے سجا دیجئے یا اللہ اب حرمین شریفین کی حاضری بار نصیب فرما دیجیے ہمارے بہت سے دوست احباب محلے دار نمازی بوڑھے بچے عورتیں بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کامل عاجل نصیب فرما دیجیے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے تنگ دستوں کو فراخ دستی نصیب فرما دیجیے بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما دیجیے جن دوستوں نے دعاؤں کی فرمائشیں کی ہیں یا جو کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے یا اللہ سب کی جائز حاجات کو پوری فرما دیجیے غیر کے خزانے برسا دیجیے یا اللہ ہمارا بھی مسجد مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے غیر سے یا اللہ بخیر حضرات کو متوجہ فرما دیجیے بہترین مدرسہ بھی بنوا دیجیے دین کا کام لے لیجیے بڑے بڑے علماء ربانی اور اللہ یہاں سے پیدا فرما دیجیے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کے کے کے لیے لیے اس ادارے کو صدقہ جاریہ بنا ناچیز بھی ربنا تقبل منا انك انك انت انت السميع العليم وتب وتب علينا علينا التواب الرحيم الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين کتاب کتاب اور چاہیے